اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے چمکتا ہوا تارا کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر نگہ نہ ہو تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو نکلتا ہے پیٹ اور سینے کے درمیان سے بے شک وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے جس دن چھپی ہوئی باتیں پرکھی جائیں گی اس وقت انسان کے پاس کوئی زور نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار قسم ہے آسمان چکر مارنے والے کی اور پھوٹ نکلنے والی زمین کی بے شک یہ دو ٹوک بات ہے اور وہ ہنسی کی بات نہیں وہ تدبیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور میں بھی تدبیر کرنے میں لگا ہوا ہوں بس منکروں کو ڈھیل دے ان کو ڈھیل دے تھوڑے دنوں